درود و سلام اپنے عظیم محسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجیے یہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پایا احسانات اور نہایت رحمت و شفقت کا ہم کوئی بدلہ نہیں دے سکتے اگر کچھ کر سکتے ہیں تو صرف یہ کہ عقیدت و محبت اور فداکاری و جانصاری کے گہرے جذبات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں درود و سلام کے تحفے پیش کریں اور خدا سے دعا کریں کہ پروردگار تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خاطر شب و روز جو لرزہ خیز تکلیفیں اٹھا کر ہم تک دین کی روشنی پہنچائی اور ہماری ہدایت کے لیے گھل گھل کر جس طرح اپنی جان ہلکان کی پروردگار تو ان پر اپنی بے حد و حساب رحمتیں انڈیل دے ان کے درجات کو بلند فرما دے ان کے دین کو باطل کی الغار سے سلامت رکھ اور فروغ عطا فرما اور آخرت میں انہیں تمام مقربین سے بھڑ کر اپنا قرب عطا فرما قرآن پاک میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے ان اللہ و علی النبی یا الذین آمنوا علیہ وسلموا تسلیما خدا اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر برابر درود بھیجتے ہیں مسلمانوں تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو حضرت عبائی بن نکاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابائی اگر تم اپنے سارے اوقات درود و سلام میں لگا دو گے تو خدا دنیا اور آخرت میں تمہاری کفالت اپنے ذمے لے لے گا مسند احمد حضرت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے خدا اس پر دس بار رحمت نازل فرماتا ہے اس کے لیے دس نیکیاں لکھتا ہے دس گناہ مٹا دیتا ہے اور دس درجے بلند فرماتا ہے نسائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہے احمد ابن ماجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بخیل قرار دیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے ترمیزی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو آخرت میں اپنی معیت اور صحبت کا سب سے زیادہ مستحق قرار دیا ہے جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے روز میری معیت اور صحبت کا سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا ترمیزی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر درود و سلام کے جو الفاظ سکھائے ہیں ان میں الفاظ کا تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے آپ ان میں سے جو درود چاہیں پڑھ سکتے ہیں عام طور پر جو درود شریف نماز میں پڑھتے ہیں اور جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے افضل قرار دیا ہے وہ یہ ہے صل صلیٰ محمد وعلى وعلى آل آل محمد ابراہیمراہیم انَََََََََّ حمید المجید الم بارق علّہ محمد وعلى آل محمد وعلى بارکراہیم و علبر حمید المجی ستہ مسند احمد خدایا تو رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بلا شبہ تو بڑا ہی پاکیزہ صفات والا اور عظمت والا ہے خدایا تو برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو جس طرح تو نے برکت عطا فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو بلا شبہ تو بڑا ہی پاکیزہ صفات والا اور عظمت والا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے فرمایا کہ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو بطریق احسن بھیجو تمہیں کیا معلوم کہ یہ درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں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 کی مثال خیر کے رہنما اور رسول رحمت ہے خدایا تو ان کو اس مقام عظمت پر سرفراز فرما کہ جو پیش رو کے لیے قابل رشک ہو خدایا تو رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بلا شبہ تو بڑا ہی پاکیزہ صفات والا اور عظمت والا ہے خدایا تو برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جس طرح تو نے برکت عطا فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو بلا شبہ تو بڑا ہی پاکیزہ صفات والا اور عظمت والا ہے ابن ماجہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار بشیر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر کس طرح درود و سلام بھیجیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے پھر فرمایا یوں کہا کرو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد مسلم اے اللہ رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام کی آل پر اور برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جس طرح تو نے کائنات میں برکت نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر بلا شبہ تو انتہائی پاکیزہ صفات والا اور باعظمت ہے